حسین حسین زندہ باد زندہ باد یا حسین زندہ زندہ باد باد زندہ باد یا حسین زندہ زندہ باد باد زندہ باد یا حسین زندہ زندہ باد باد زندہ باد یا حسین زندہ بہشت جس کی سلطنت حسین وہ جناب ہے برائے کربلا حسین رب کا انتخاب ہے حسین لاجواب تھا حسین لاجواب ہے حسین کامیاب تھا حسین کامیاب حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین یا یا یا حسین حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد حسین ہے ہسات دو حسینیوں حسین سے مراد لو مراد لو حسینیوں حسین سے مراد لو مراد لو حسینیوں حسین جس کو دے دے اس کی نسل با مراد ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد یہ گھر بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ حدیث میں یزید کا بیان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں حجا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے حسین حسین حسین جہاں میں سب سے زیادہ اشک جس کے نام پر بہا زمان لاغ میں حسین کا کوئی جواب لا زمان لاغ میں حسین کا کوئی جواب لا وہی تو کامیاب ہے یہ نعرہ جس کو یاد ہے حسین نبی کا ملک پاک ہے ندیم اور ریحان ہے ہماری سرحدوں پہ سب حسین کے جوان ہیں ہماری سرحدوں پہ سب حسین کے جوان ہیں کرم ہے مصطفیٰ کا اپنا ملک شاد باد ہے حسین حسین حسین حسین زندہ زندہ زندہ زندہ باد باد باد یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے حسین زندہ زندہ باد باد حسین حسین جس کو آپ کا در و دیار مل گیا اسے خود اپنی زندگی کا اعتبار مل گیا نفس نفس اسے خدا ہزار بار مل گیا سلام یا حسین کا جسے جواب مل گیا سلام سلام سلام یا حسین